بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑے چلتے ہیں ہم سے چھپے ناؤ تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بھلا آجو قامت میں امان سے آئے گا جو جی میں آئے کرو بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے